ابو زبیر نے تاؤس کو اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے آزاد کردہ غلام اکریما کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ بن عبد رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ رسول صلی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا میں بیماری کی وجہ سے خود کو مشکل سے اٹھا پاتی ہوں اور حج بھی کرنا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا حج کا احرام باندھ لو اور شرط لگا لو کہ اے اللہ جہاں تم مجھے روک دے گا وہی میرے احرام کھول دینے کا مقام ہوگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا کہ زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو پانچ